مدنی زندگی مدنی عہد کو تین مرحلوں پر تقسیم کیا جا سکتا ہے پہلا مرحلہ جس میں فتنے اور اضطراب برپا کیے گئے اندر سے رکاوٹیں کھڑی کی گئیں اور باہر سے دشمنوں نے مدینے کو صفائی ہستی سے مٹانے کے لیے چڑھائیاں کی یہ مرحلہ صلاح دیبیہ یا زیق اچھے ہجری پر ختم ہو جاتا ہے دوسرا مرحلہ جس میں بت پرستی قیادت کے ساتھ صلاح ہوئی یہ فتح مکہ رمضان آٹھ ہجری پر منہتی ہوتا ہے یہی مرحلہ شاہان عالم کو دعوت دین پیش کرنے کا بھی مرحلہ ہے اور تیسرا مرحلہ جس میں خلقت اللہ کے دین میں فوج تر فوج داخل ہوئی یہی مرحلہ مدینہ میں قوموں اور قبیلوں کے وفود کی آمد کا بھی مرحلہ ہے یہ مرحلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے اخیر یعنی ربیع الاول گیارہ ہجری تک محیط ہے ہجرت کے وقت مدینے کے حالات ہجرت کا مطلب صرف یہی نہیں تھا کہ فتنے اور تمسخر کا نشانہ بننے سے نجات حاصل کر لی جائے بلکہ اس میں یہ مفہوم بھی شامل تھا کہ ایک پرامن علاقے کے اندر ایک نئے معاشرے کی تشکیل میں تعاون کیا جائے اسی لیے ہر صاحب استطاعت مسلمان پر فرض قرار پایا تھا کہ اس وطن جدید کی تعمیر میں حصہ لے اور اس کی پختگی حفاظت اور رفت شان میں اپنی کوشش صرف کرے یہ بات تو قطعی طور پر معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس معاشرے کی تشکیل کے امام قائد اور رہنما تھے اور کسی نزا کے بغیر سارے معاملات کی باغ ڈور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ہاتھ میں تھی مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تین طرح کی قوموں سے سابقہ درپیش تھا جن میں سے ہر ایک کے حالات دوسرے سے بالکل جدا گانا تھے ہر ایک قوم کے تعلق سے کچھ خصوصی مسائل تھے جو دوسری قوموں کے مسائل سے مختلف تھے یہ تینوں اقوام حسب ذیل تھیں ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک با صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی منتخب اور ممتاز جماعت دو مدینہ کے قدیم اور اصلی قبائل سے تعلق رکھنے والے مشرقین جو اب تک ایمان نہیں لائے تھے اور تین یہود صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن مسائل کا سامنا تھا ان کی توضیع یہ ہے کہ ان کے لیے مدینے کے حالات مکے کے حالات سے قطعی طور پر مختلف تھے مکہ میں اگرچہ ان کا کلمہ ایک تھا اور ان کے مقاصد بھی ایک تھے مگر وہ خود مختلف گھرانوں میں بکھرے ہوئے تھے اور مجبور و مقور اور کمزور تھے ان کے ہاتھ میں کسی طرح کا کوئی اختیار نہ تھا سارے اختیارات دشمنان دین کے ہاتھوں میں تھے اور دنیا کا کوئی بھی انسانی معاشرہ جن اجزاء اور لوازمات سے قائم ہوتا ہے مکہ کے مسلمانوں کے پاس وہ اجزاء سرے سے تھے ہی نہیں کہ ان کی بنیاد پر کسی نئے اسلامی معاشرے کی تشکیل کریں اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ مکی صورتوں میں صرف اسلامی مبادیات کی تفصیل بیان کی گئی ہے اور صرف ایسے احکامات نازل کیے گئے ہیں جن پر ہر آدمی تنہا عمل کر سکتا ہے اس کے علاوہ نیکی بھلائی اور مکارم اخلاق کی ترغیب دی گئی ہے اور رزیل و ذلیل کاموں سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے اس کے برخلاف مدینہ میں مسلمانوں کی زمام کار پہلے ہی دن سے خود ان کے اپنے ہاتھ میں تھی ان پر کسی دوسرے کا تسلط نہ تھا اس لیے اب وقت آ گیا تھا کہ مسلمان تہذیب و عمرانیات معاشیات و اقتصادیات سیاست و حکومت اور صلح و جنگ کے مسائل کا سامنا کریں اور ان کے لیے حلال و حرام اور عبادت و اخلاق وغیرہ مسائل زندگی کی بھرپور تنقیح کی جائے وقت آ گیا تھا کہ مسلمان ایک نیا معاشرہ یعنی اسلامی معاشرہ تشکیل کریں جو زندگی کے تمہاں مرحلوں میں جاہلی معاشرے سے مختلف اور عالم انسانی کے اندر موجود کسی بھی دوسرے معاشرے سے ممتاز ہو اور اس دعوت اسلامی کا نمائندہ ہو جس کی راہ میں مسلمانوں نے تیرہ سال تک طرح طرح کی مصیبتیں اور مشقتیں برداشت کی تھیں ظاہر ہے اس طرح کے کسی معاشرے کی تشکیل ایک دن ایک مہینے یا ایک سال میں نہیں ہو سکتی بلکہ اس کے لیے ایک طویل مدت درکار ہوتی ہے تاکہ اس میں آہستہ آہستہ اور درجہ بدرجہ احکام صادر کیے جائیں اور قانون سازی کا کام مشق و تربیت اور عملی نفاذ کے ساتھ ساتھ مکمل کیا جائے اب جہاں تک احکام قوانین صادر اور فراہم کرنے کا معاملہ ہے تو اللہ تعالی خود اس کا کفیل تھا اور جہاں تک ان احکام کے نفاذ اور مسلمانوں کی تربیت و رہنمائی کا معاملہ ہے تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معمور تھے چنانچہ ارشاد ہے رسولا منہم یتلو والم آیاتی وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ظُلَالٍ مُبِينٍ یعنی وہی ہے جس نے امیوں میں خود انہی کے اندر سے ایک رسول بھیجا جو ان پر اللہ کی آیات تلاوت کرتا ہے اور انہیں پاک و صاف کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے اور یہ لوگ یقیناً پہلے کھلی گمراہی میں تھے سورہ الجمعہ آیت نمبر دو ادھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا یہ حال تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہم تن متوجہ رہتے اور جو حکم صادر ہوتا اس سے اپنے آپ کو آراستہ کر کے خوشی محسوس کرتے جیسا کہ ارشاد ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا یعنی جب ان پر اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کے ایمان کو بڑھا دیتی ہیں سورہ الانفال آیت نمبر دو چونکہ ان سارے مسائل کی تفصیل ہمارے موضوع میں داخل نہیں اس لیے ہم اس پر بقدر ضرورت گفتگو کریں گے بہرحال یہی سب سے عظیم مسئلہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کے تعلق سے درپیش تھا اور بڑے پیمانے پر یہی دعوت اسلامیہ اور رسالت محمد یا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود بھی تھا لیکن یہ کوئی ہنگامی مسئلہ نہ تھا بلکہ مستقل اور دائمی تھا البتہ اس کے علاوہ کچھ دوسرے مسائل بھی تھے جو فوری توجہ کے طالب تھے جن کی مختصر کیفیت یہ ہے مسلمانوں کی جماعت میں دو طرح کے لوگ تھے ایک وہ جو خود اپنی زمین اپنے مکان اور اپنے اموال کے اندر رہ رہے تھے اور اس بارے میں ان کو اس سے زیادہ فکر نہ تھی جتنی کسی آدمی کو اپنے اہل و عیال میں امن و سکون کے ساتھ رہتے ہوئے کرنی پڑتی ہے یہ انصار کا گروہ تھا اور ان میں پشتا پشت سے باہم بڑی مستحکم و دعوتیں اور نفرتیں چلی آ رہی تھیں ان کے پہلو بہ پہلو دوسرا گروہ مہاجرین کا تھا جو ان ساری سہولتوں سے محروم تھا اور لٹ پٹ کر کسی نہ کسی طرح تن تقدیر مدینہ پہنچ گیا تھا ان کے پاس نہ تو رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ تھا نہ پیٹ پالنے کے لیے کوئی کام اور نہ سرے سے کسی قسم کا کوئی مال جس پر ان کی معیشت کا ڈھانچہ کھڑا ہو سکے پھر ان پناہ گیر مہاجرین کی تعداد کوئی معمولی بھی نہ تھی اور ان میں دن بدن اضافہ ہی ہو رہا تھا کیونکہ اعلان کر دیا گیا تھا کہ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے وہ ہجرت کر کے مدینہ آ جائے اور معلوم ہے کہ مدینہ میں نہ کوئی بڑی دولت تھی نہ آمدنی کے ذرائع و وسائل چنانچہ مدینے کا اقتصادی توازن بگڑ گیا اور اسی تنگی ترشی میں اسلام دشمن طاقتوں نے بھی مدینے کا تقریبا اقتصادی بائیکاٹ کر دیا جسے آمدات بند ہو گئیں اور حالات انتہائی سنگین ہو گئے دوسری قوم یعنی مدینے کے اصل مشرق باشندوں کا حال یہ تھا کہ انہیں مسلمانوں پر کوئی بالادستی حاصل نہ تھی کچھ مشرقین شک و شبہ میں مبتلا تھے اور اپنے آبائی دین کو چھوڑنے میں تردد محسوس کر رہے تھے لیکن اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اپنے دل میں کوئی اتاوت اور گھات نہیں رکھ رہے تھے اس طرح کے لوگ تھوڑے ہی عرصے بعد مسلمان ہو گئے اور خالص اور پکے مسلمان ہوئے اس کے برخلاف کچھ مشرقین ایسے تھے جو اپنے سینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف سخت کینہ و دعوت چھپائے ہوئے تھے لیکن انہیں مت مقابل آنے کی جرت نہ تھی بلکہ حالات کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت و خلوص کے اظہار پر مجبور تھے ان میں سر فہرست عبداللہ بن ابی ابن سلول تھا یہ وہ شخص ہے جس کو جنگ باثت کے بعد اپنا سربراہ بنانے پر و خزرج نے اتفاق کر لیا تھا حالانکہ اس سے قبل دونوں فریق کسی کی سربراہی پر متفق نہیں ہوئے تھے لیکن اب اس کے لیے مونگوں کا تاج تیار کیا جا رہا تھا تاکہ اس کے سر پر تاج شاہی رکھ کر اس کی باقاعدہ بادشاہت کا اعلان کر دیا جائے یعنی یہ شخص مدینے کا بادشاہ ہونے ہی والا تھا کہ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد آمد ہو گئی اور لوگوں کا رخ اس کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو گیا اس لیے اسے احساس تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے اس کی بادشاہ چھینی ہے لہذا وہ اپنے نہا خانہ دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سخت دعوت چھپائے ہوئے تھا اس کے باوجود جب اس نے جنگ بدر کے بعد دیکھا کہ حالات اس کے موافق نہیں ہیں اور وہ شرک پر قائم رہ کر اپنی دنیاوی فوائد سے بھی محروم ہوا چاہتا ہے تو اس نے بظاہر قبول اسلام کا اعلان کر دیا لیکن وہ اب بھی در پردہ کافر ہی تھا اسی لیے جب بھی اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف کسی شرارت کا موقع ملتا وہ ہرگز نہ چوکتا اس کے ساتھی عموماً روسا تھے جو اس کی بادشاہت کے زیر سایہ بڑے بڑے مناسب کے حصول کی توقع باندھے بیٹھے تھے مگر اب انہیں اس سے محروم ہو جانا پڑا تھا یہ لوگ اس شخص کے شریک کار تھے اور اس کے منصوبوں کی تکمیل میں اس کی مدد کرتے تھے اور اس مقصد کے لیے بسا اوقات نوجوانوں اور سادہ لوح مسلمانوں کو بھی اپنی چاپک تستی سے اپنا اعلی کار بنا لیتے تھے تیسری قوم تیسری قوم یہود تھی جیسا کہ گزر چکا ہے یہ لوگ اشوری اور رومی ظلم و جبر سے بھاگ کر حجاز میں پناہ گزین ہو گئے تھے یہ تر حقیقت عبرانی تھے لیکن حجاز میں پناہ گزین ہونے کے بعد ان کی وضاقتہ زبان اور تہذیب وغیرہ بالکل عربی رنگ میں رنگ گئی تھی یہاں تک کہ ان کے قبیلوں اور افراد کے نام بھی عربی ہو گئے تھے اور ان کے اور عربوں کے آپس میں شادی بیاہ کے رشتے بھی قائم ہو گئے تھے لیکن ان سب کے باوجود ان کی نسلی عصبیت برقرار تھی اور وہ عربوں میں مدغم نہ ہوئے تھے بلکہ اپنی اسرائیلی یہودی قومیت پر فخر کرتے تھے اور عربوں کو انتہائی حقیر سمجھتے تھے حتیٰ کہ انہیں امی کہتے تھے جس کا مطلب ان کے نزدیک یہ تھا بدھو وحشی ذیل پسماندہ اور اچھوت ان کا عقیدہ تھا کہ عربوں کا مال ان کے لیے مباح ہے جیسے چاہیں کھائیں چنانچہ اللہ کا ارشاد ہے قالئی س علئی نہ فل امی یعنی انہوں نے کہا ہم پر امیوں کے معاملے میں کوئی راہ نہیں سورہ آل عمران آیت نمبر پچھتر یعنی امیوں کا مال کھانے میں ہماری کوئی پکڑ نہیں ان یہودیوں میں اپنے دین کی اشاعت کے لیے کوئی سرگرمی نہیں پائی جاتی تھی لے دے کر ان کے پاس دین کی جو پونجی رہ گئی تھی وہ تھی فالگیری جادو اور جھاڑ پھونک وغیرہ انہی چیزوں کی بدولت وہ اپنے آپ کو صاحب علم و فضل اور روحانی قائد و پیشوا سمجھتے تھے یہودیوں کو دولت کمانے کے فنون میں بڑی مہارت تھی غلے کھجور شراب اور کپڑے کی تجارت انہی کے ہاتھ میں تھی یہ لوگ غلے کپڑے اور شراب درآمد کرتے تھے اور کھجور برآمد کرتے تھے اس کے علاوہ بھی ان کے مختلف کام تھے جن میں وہ سرگرم رہتے تھے وہ اپنے اموال تجارت میں اربوں سے دو گنا تین گنا منافع لیتے تھے اور اسی پر بس نہ کرتے تھے بلکہ وہ سود خور بھی تھے اس لیے وہ عرب شیوخ اور سرداروں کو سودی قرض کے طور پر بڑی بڑی رقمیں دیتے تھے جنہیں یہ سردار حصول شہرت کے لیے اپنی سرائی کرنے والے شعراء وغیرہ پر بالکل فضول اور بے درے خرچ کر دیتے تھے ادھر یہود ان رقموں کے عوض ان سرداروں سے ان کی زمینیں کھیتیاں اور باغات وغیرہ گروی رکھوا لیتے تھے اور چند سال گزرتے گزرتے ان کے مالک بن بیٹھتے تھے یہ لوگ دسیسہ کاریوں سازشوں اور جنگ و فساد کی آگ بھڑکانے میں بھی بڑے ماہر تھے ایسی باریکی سے ہمسا یا قبائل میں دشمنی کے بیج بوتے اور ایک کو دوسرے کے خلاف بھڑکاتے کہ ان قبائل کو احساس تک نہ ہوتا اس کے بعد ان قبائل میں بہم جنگ برپا رہتی اور اگر خدا نخواستہ جنگ کی یہ آگ سرد پڑتی دکھائی دیتی تو یہود کی خفیہ انگلیاں پھر حرکت میں آ جاتی اور جنگ پھر بھڑک اٹھتی کمال یہ تھا کہ یہ لوگ قبائل کو لڑا بھڑا کر چپ چاپ کنارے بیٹھ رہتے اور عربوں کی تباہی کا تماشا دیکھتے البتہ بھاری بھر سودی قرض دیتے رہتے تاکہ سرمائی کی کمی کے سبب لڑائی بند نہ ہونے پائے اور اس طرح وہ توہران نفع کماتے رہتے ایک طرف اپنی یہودی جمعیت کو محفوظ رکھتے اور دوسری طرف سود کا بازار نہ پڑنے دیتے بلکہ سود در سود کے ذریعے بڑی بڑی دولت کماتے یسرب میں ان یہود کے تین مشہور قبیلے تھے ایک بنو قینقا یہ خزرج کے حلیف تھے اور ان کی آبادی مدینے کے اندر ہی تھی دو بنو نذیر اور تین بنو قریضہ یہ دونوں قبیلے اوس کے حلیف تھے اور ان دونوں کی آبادی مدینہ کے اطراف میں تھی ایک مدت سے یہی قبائل اوس و خزرج کے درمیان جنگ کے شعلے بھڑکا رہے تھے اور جنگ بواس میں اپنے اپنے حلیفوں کے ساتھ خود بھی شریک ہوئے تھے فطری بات ہے کہ ان یہود سے اس کے سوا کوئی اور توقع نہیں کی جا سکتی تھی کہ یہ اسلام کو بغض و عداوت کی نظر سے دیکھیں کیونکہ پیغمبر ان کی نسل سے نہ تھے کہ ان کی نسلی عصبیت کو جو ان کی نفسیات اور ذہنیت کا جزو و نفق بنی ہوئی تھی سکون ملتا پھر اسلام کی دعوت ایک سال دعوت تھی جو ٹوٹے دلوں کو جوڑتی تھی بغض و عداوت کی آگ بجھاتی تھی تمام معاملات میں ایمانت تاری برتنے اور پاکیزہ اور حلال مال کھانے کی پابند بناتی تھی اس کا مطلب یہ تھا کہ اب یسرب کے قبائل آپس میں جڑ جائیں گے اور ایسی صورت میں لازمن وہ یہود کے پنجوں سے آزاد ہو جائیں گے لہذا ان کی تاجرانہ سرگرمی ماند پڑ جائے گی اور وہ اس سودی دولت سے محروم ہو جائیں گے جس پر ان کی مالداری کی چکی گردش کر رہی تھی بلکہ یہ بھی اندیشہ تھا کہ کہیں یہ قبائل بیدار ہو کر اپنے حساب میں وہ سودی اموال بھی داخل نہ کر لیں جنہیں یہود نے ان سے عوض حاصل کیا تھا اور اس طرح وہ ان زمینوں اور باغات کو واپس نہ لے لیں جنہیں سود کے زمن میں یہودیوں نے ہتھیا لیا تھا جب سے یہود کو معلوم ہوا تھا کہ اسلامی دعوت یسرب نے اپنی جگہ بنانا چاہتی ہے تب ہی سے انہوں نے ان ساری باتوں کو اپنے حساب میں داخل کر رکھا تھا اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے وقت ہی سے یہود کو اسلام اور مسلمانوں سے سخت دعوت ہو گئی تھی اگرچہ وہ اس کے مظاہرے کی جسارت خاصی مدت بعد کر سکے اس کیفیت کا بہت صاف صاف پتہ ابن اسحاق کے بیان کیے ہوئے ایک واقعے سے لگتا ہے ان کا ارشاد ہے کہ مجھے ام المؤمنین حضرت صفیہ بنت محیی بن اختب رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ملی ہے کہ انہوں نے فرمایا میں اپنے والد اور چچا ابو یاسر کی نکاح میں اپنے والد کی سب سے چہیتی اولاد تھی میں چچا اور والد سے جب کبھی ان کی کسی بھی اولاد کے ساتھ ملتی تو وہ اس کے بجائے مجھے ہی اٹھاتے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور قبا میں بنو عمر بن عوف کے یہاں نزول فرما ہوئے تو میرے والد محیعی بن اختب اور میرے چچا ابو یاسر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صبح تڑکے حاضر ہوئے اور غروب آفتاب کے وقت واپس آئے بالکل تھکے ماندے گرتے پڑتے لڑکھڑاتی چال چلتے ہوئے میں نے حسب معمول چہک کر ان کی طرف دوڑ لگائی لیکن انہیں اس قدر غم تھا کہ بخدا دونوں میں سے کسی نے بھی میری طرف التفات نہ کیا اور میں نے اپنے چچا کو سنا وہ میرے والد ہوئی بن اختب سے کہہ رہے تھے کیا یہ وہی ہے انہوں نے کہا ہاں خدا کی قسم چچا نے کہا آپ انہیں ٹھیک ٹھیک پہچان رہے ہیں والد نے کہا ہاں چچا نے کہا تو اب آپ کے دل میں ان کے متعلق کیا ارادہ ہے والد نے کہا او دعوت خدا کی قسم جب تک زندہ رہوں گا اس کی شہادت صحیح بخاری کی اس روایت سے بھی ملتی ہے جس میں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کے مسلمان ہونے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے موصوف ایک نہایت بلند پایا یہودی عالم تھے آپ کو جب بنو النجار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر ملی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بعجلت تمام حاضر ہوئے اور چند سوالات پیش کیے جنہیں صرف نبی ہی جانتا ہے اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کے جوابات سنے تو وہیں اسی وقت مسلمان ہو گئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہود ایک بہتان باز قوم ہے اگر انہیں اس سے قبل کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دریافت فرمائیں میرے اسلام لانے کا پتہ لگ گیا تو وہ آپ کے پاس مجھ پر بہتان تراشیں گے لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو بلا بھیجا وہ آئے اور ادھر عبداللہ بن سلام گھر کے اندر چھپ گئے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ عبداللہ بن سلام تمہارے اندر کیسے آدمی ہیں انہوں نے کہا ہمارے سب سے بڑے عالم ہیں اور سب سے بڑے عالم کے بیٹے ہیں ہمارے سب سے اچھے آدمی ہیں اور سب سے اچھے آدمی کے بیٹے ہیں ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ ہمارے سردار ہیں اور ہمارے سردار کے بیٹے ہیں اور ایک دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ ہمارے سب سے اچھے آدمی ہیں اور سب سے اچھے آدمی کے بیٹے ہیں اور ہم میں سب سے افضل ہیں اور سب سے افضل آدمی کے بیٹے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ اگر عبداللہ مسلمان ہو جائیں تو یہود نے دو یا تین بار کہا اللہ ان کو اس سے محفوظ رکھے اس کے بعد حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ آمد ہوئے اور فرمایا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اتنا سننا تھا کہ یہود بول پڑے شرنا وبن شرنا یہ ہمارا سب سے برا آدمی ہے اور سب سے برے آدمی کا بیٹا ہے اور اسی وقت ان کی برائیاں شروع کر دیں ایک روایت میں ہے کہ اس پر حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے جماعت یہود اللہ سے ڈرو اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں تم لوگ جانتے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق لے کر تشریف لائے ہیں لیکن یہودیوں نے کہا کہ تم جھوٹ کہتے ہو یہ پہلا تجربہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہود کے متعلق حاصل ہوا اور مدینہ میں داخلے کے پہلے ہی دن حاصل ہوا یہاں تک جو کچھ ذکر کیا گیا یہ مدینے کے داخلی حالات سے متعلق تھا بیرون مدینہ مسلمانوں کے سب سے کڑے دشمن قریش تھے اور تیرہ سال تک جب کہ مسلمان ان کے زیر دست تھے دہشت مچانے تھمکی دینے اور تنگ کرنے کے تمام ہتھ کنڈے استعمال کر چکے تھے منظم اور وسیع پروپیگنڈے اور نہایت صبر آزما نفسیاتی حربے استعمال میں لا چکے تھے پھر جب مسلمانوں نے مدینہ ہجرت کی تو قریش نے ان کی زمینیں مکانات اور مال و دولت سب کچھ ضبط کر لیا اور مسلمانوں اور ان کے اہل و عیال کے درمیان رکاوٹ بن کر کھڑے ہو گئے بلکہ جس کو پا سکے قید کر کے طرح طرح کی اذیتیں دیں پھر اسی پر بس نہ کیا بلکہ سربراہ دعوت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو بے خوبن سے اکھاڑنے کے لیے خوفناک سازشیں کیں اور اسے روبہ عمل لانے کے لیے اپنی ساری صلاحیتیں صرف کر دیں بائیں ہما جب مسلمان کسی طرح بچ بچا کر کوئی پانچ سو کلومیٹر دور مدینہ کی سرزمین پر جا پہنچے تو قریش نے اپنی ساکھ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے گھناؤ سیاسی کردار انجام دیا یعنی یہ چونکہ حرم کے باشندے اور بیت اللہ کے پڑوسی تھے اور اس کی وجہ سے انہیں اہل عرب کے درمیان دینی قیادت اور دنیاوی ریاست کا منصب حاصل تھا اس لیے انہوں نے جزیرت العرب کے دوسرے مشرقین کو بھڑکا اور ورغلا کر مدینہ کا تقریباً مکمل بوئیکارٹ کرا دیا جس کی وجہ سے مدینہ کی درآمدات نہایت مختصر رہ گئیں جبکہ وہاں مہاجرین پناہ گیروں کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی تھی ترحقیقت مکہ کے ان سرکشوں اور مسلمانوں کے اس نئے وطن کے درمیان حالت جنگ قائم ہو چکی تھی اور یہ نہایت احمقانہ بات ہے کہ اس جھگڑے کا الزام مسلمانوں کے سر ڈالا جائے مسلمانوں کو حق پہنچتا تھا کہ جس طرح ان کے اموال ضبط کیے گئے تھے اسی طرح وہ بھی ان سرکشوں کے اموال ضبط کریں جس طرح انہیں ستایا گیا تھا اسی طرح وہ بھی ان سرکشوں کو ستائیں اور جس طرح مسلمانوں کی زندگیوں کے آگے رکاوٹیں کھڑی کی گئی تھیں اسی طرح مسلمان بھی ان سرکشوں کی زندگیوں کے آگے رکاوٹیں کھڑی کریں اور ان سرکشوں کو جیسے کو تیسا والا بدلا دیں تاکہ انہیں مسلمانوں کو تباہ کرنے اور بے ان سے اکھاڑنے کا موقع نہ مل سکے یہ تھے وہ قضایا اور مسائل جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ تشریف لانے کے بعد بحیثیت رسول و حادی اور امام و قائد واسطہ درپیش تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام مسائل کے تئیں مدینہ میں پیغمبرانہ کردار اور قائدانہ رول ادا کیا اور جو قومی نرمی و محبت یا سختی و درشتی جس سلوک کی مستحق تھی اس کے ساتھ وہی سلوک کیا اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ رحمت و محبت کا پہلو سختی اور درشتی پر غالب تھا یہاں تک کہ چند پرسوں میں زمام کار اسلام اور اہل اسلام کے ہاتھ آ گئی اگلے صفحات میں انہی باتوں کی تفصیلات ہدیہ سامعین کی جائیں گی مسجد نبوی کی تعمیر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا قدم یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر شروع کی اور اس کے لیے وہی جگہ منتخب کی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھی تھی اس زمین کے مالک دو یتیم بچے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ زمین قیمتاً خریدی اور بنفس نفیس مسجد کی تعمیر میں شریک ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اینٹ اور پتھر ڈھوتے تھے اور ساتھ ہی فرماتے جاتے تھے اللہ لا اللہ إلا عيش الآخرة فاغفر انصاری و یعنی اے اللہ زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے بس انصار و مہاجرین کو بخش دے یہ بھی فرماتے حاضر حما اللہ حما حاضہ حاض ربنا و اطہر یعنی یہ بوجھ خیبر کا بوجھ نہیں ہے یہ ہمارے پروردگار کی قسم زیادہ نیک اور پاکیزہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز عمل سے صحابہ کرام کے جوش و خروش اور سرگرمی میں بڑا اضافہ ہو جاتا تھا چنانچہ صحابہ کرام کہتے تھے لَإِن قَعَدْنَا وَالنَّبِيُّ يَعْمَلْ لَذَاكَ مِنَّ الْعَمَلُ یا یعنی اگر ہم بیٹھے رہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کام کریں تو ہمارا یہ کام گمراہی کا کام ہوگا اس زمین میں مشرقین کی چند قبریں بھی تھیں کچھ ویرانہ بھی تھا کھجور اور غرقت کے چند درخت بھی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرقین کی قبریں اکھڑوا دیں ویرانہ برابر کرا دیا اور کھجوروں اور درختوں کو کاٹ کر قبلے کی جانب لگا دیا اس وقت قبلہ بیت المقدس تھا دروازے کے بازو کے دونوں پائے پتھر کے بنائے گئے دیواریں کچی اینٹ اور گارے سے بنائی گئیں چھت پر کھجور کی شاخیں اور پتے ڈلوا دیے گئے اور کھجور کے تنوں کے کھمبے بنا دیے گئے زمین پر ریت اور چھوٹی چھوٹی کنکریاں یعنی چھریاں بچھا دی گئیں تین دروازے لگائے گئے قبلے کی دیوار سے پچھلی دیوار تک ایک سو ہاتھ لمبائی تھی چوڑائی بھی اتنی یا اس سے کچھ کم تھی بنیاد تقریباً تین ہاتھ گہری تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے بازو میں چند مکانات بھی تعمیر کیے جن کی دیواریں کچی اینٹ کی تھیں اور چھتیں کھجور کے تنوں کی کڑیاں دے کر کھجور کی شاخ اور پتوں سے بنائی گئی تھی یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات کے حجرے تھے ان حجروں کی تعمیر مکمل ہو جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مکان سے یہیں منتقل ہو گئے مسجد محض ادائی نماز ہی کے لیے نہ تھی بلکہ یہ ایک یونیورسٹی تھی جس میں مسلمان اسلامی تعلیمات و ہدایات کا درس حاصل کرتے تھے اور ایک محفل تھی جس میں مدت و جاہلی کشاکش و نفرت اور باہمی لڑائیوں سے دو چار رہنے والے قبائل کے افراد اب نیل محبت سے مل جل رہے تھے نیز یہ ایک مرکز تھا جہاں سے اس ننی سی ریاست کا سارا نظام چلایا جاتا تھا اور مختلف قسم کی مہمیں بھیجی جاتی تھیں علاوہ ازیں اس کی حیثیت ایک پارلیمنٹ کی بھی تھی جس میں مجلس شورا اور مجلس انتظامیہ کے اجلاس منعقد ہوا کرتے تھے ان سب کے ساتھ ساتھ یہ مسجد ہی ان فقراء و مہاجرین کی ایک خاصی بڑی تعداد کا مسکن تھی جن کا وہاں پر نہ کوئی مکان تھا نہ مال اور نہ اہل و عیال پھر اوائل ہجرت ہی میں آزان بھی شروع ہوئی یہ ایک لاہوتی نغمہ تھا جو روزانہ پانچ بار افق میں گونجتا تھا اور جس سے پورا عالم وجود لرز اٹھتا تھا اس سلسلے میں حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربا رضی اللہ عنہ کے خواب کا واقعہ معروف ہے تفصیل جامع ترمزی سنن ابی تاؤد مسند احمد اور صحیح ابن خزیمہ میں ملاحظہ کی جا سکتی ہے مسلمانوں میں بھائی چارگی جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر کا اہتمام فرما کر باہمی اجتماع اور میل و محبت کے ایک مرکز کو وجود بخشا اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخ انسانی کا ایک اور نہایت تابنا کارنامہ انجام دیا جسے مہاجرین و انصار کے درمیان مواخات اور بھائی چارے کے عمل کا نام دیا جاتا ہے ابن قیم لکھتے ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے مکان میں مہاجرین و انصار کے درمیان بھائی چارہ کرایا کل نوے آدمی تھے آدھے مہاجرین اور آدھے انصار بھائی چارے کی بنیاد یہ تھی کہ یہ ایک دوسرے کے غمخار ہوں گے اور موت کے بعد نسبی قرابت تاروں کے بجائے یہی ایک دوسرے کے وارث ہوں گے وراثت کا یہ حکم جنگ بدر تک قائم رہا پھر یہ آیت نازل ہوئی و اول بَعْضُهُمْ أُولَى بِبَعْضِ یعنی یعنی قرابت دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں یعنی وراثت میں سورہ الاحزاب آیت نمبر 6 تو انصار و مہاجرین میں باہمی توارث کا حکم ختم کر دیا گیا لیکن بھائی چارے کا عہد باقی رہا کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بھائی چارہ کرایا تھا جو خود باہم مہاجرین کے درمیان تھا لیکن پہلی بات ہی ثابت ہے یوں بھی مہاجرین اپنی باہمی اسلامی اخوت وطنی اخوت اور رشتہ و کراپت تاریخی اخوت کی بنا پر آپس میں اب مزید کسی بھائی چارے کے محتاج نہ تھے جبکہ مہاجرین اور انصار کا معاملہ اس سے مختلف تھا اس بھائی چارے کا مقصود جیسا کہ محمد غزالی نے لکھا ہے یہ تھا کہ جاہلی عصبیتیں تحلیل ہو جائیں حمیت و غیرت جو کچھ ہو وہ اسلام کے لیے ہو نسل رنگ اور وطن کے امتیازات مٹ جائیں بلندی و پستی کا معیار انسانیت و تقوا کے علاوہ کچھ اور نہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بھائی چارے کو محض کھوکھلے الفاظ کا جامع نہیں پہنایا تھا بلکہ اسے ایک ایسا نافذ العمل عہد و پیمان قرار دیا تھا جو خون اور مال سے مربوط تھا یہ خالی خولی سلامی اور مبارک باد نہ تھی کہ زبان پر روانی کے ساتھ جاری رہے مگر نتیجہ کچھ نہ ہو بلکہ اس بھائی چارے کے ساتھ عیسار و غم گساری اور موانست کے جذبات بھی مخلوط تھے اور اسی لیے اس نے اس نئے معاشرے کو بڑے نادر اور تابناک کارناموں سے پر کر دیا تھا چنانچہ صحیح بخاری میں مروی ہے کہ مہاجرین جب مدینہ تشریف لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اور سعد بن ربی رضی اللہ عنہ کے درمیان بھائی چارہ کرا دیا اس کے بعد حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ سے کہا انصار میں میں سب سے زیادہ مالدار ہوں آپ میرا مال دو حصوں میں بانٹ کر آدھا لے لیں اور میری دو بیویاں ہیں آپ دیکھ لیں جو زیادہ پسند ہو مجھے بتا دیں میں اسے طلاق دے دوں گا اور عدت گزرنے کے بعد آپ اس سے شادی کر لیں حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ آپ کے اہل اور مال میں پرکت دے آپ لوگوں کا بازار کہاں ہے لوگوں نے انہیں بنو قینقا کا بازار بتلا دیا وہ واپس آئے تو ان کے پاس کچھ فاضل پنیر اور گھی تھا اس کے بعد وہ روزانہ جاتے رہے پھر ایک دن آئے تو ان پر زردی کا اثر تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا یہ کیا ہے انہوں نے کہا میں نے شادی کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کو مہر کتنا دیا ہے بولے ایک نوات یعنی گٹھلی کے ہموزن یعنی کوئی سوا تولہ سونا اسی طرح حضرت ابو حرا رضی اللہ عنہ سے ایک روایت آئی ہے کہ انصار نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان اور ہمارے بھائیوں کے درمیان ہمارے کھجور کے باغات تقسیم فرما دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں انصار نے کہا تب آپ لوگ یعنی مہاجرین ہمارا کام کر دیا کریں اور ہم پھل میں آپ لوگوں کو شریک رکھیں گے انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم نے بات سنی اور مانی اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ انصار نے کس طرح بڑھ چڑھ کر اپنے مہاجر بھائیوں کا آزاز و اکرام کیا تھا اور کس قدر محبت خلوص عیسار اور قربانی سے کام لیا تھا اور مہاجرین ان کی اس کرم و نوازش کی کتنی قدر کرتے تھے چنانچہ انہوں نے اس کا کوئی غلط فائدہ نہیں اٹھایا بلکہ ان سے صرف اتنا ہی حاصل کیا جس سے وہ اپنی ٹوٹی ہوئی معیشت کی کمر سیدھی کر سکتے تھے اور حق یہ ہے کہ یہ بھائی چارہ ایک نادر حکمت حکیمانہ سیاست اور مسلمانوں کو درپیش بہت سارے مسائل کا ایک بہترین حل تھا اسلامی تعاون کا پیمان مذکورہ بھائی چارے کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور عہد و پیمان کرایا جس کے ذریعے ساری جاہلی کشاکش اور قبائلی کشمکش کی بنیاد ڈھا دی اور دور جاہلیت کے رسم و رواج کے لیے کوئی گنجائش نہ چھوڑی ذیل میں اس پیمان کو اس کی دفعات سمیت مختصراً پیش کیا جا رہا ہے یہ تحریر ہے محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے قریشی یسربی اور ان کے تابع ہو کر ان کے ساتھ لاحق ہونے اور جہاد کرنے والے مومنین اور مسلمانوں کے درمیان کہ ایک یہ سب اپنے سوا انسانوں سے الگ ایک امت ہیں دو مہاجرین قریش اپنی سابقہ حالت کے مطابق بہمدیت کی ادائیگی کریں گے اور مومنین کے درمیان معروف اور انصاف کے ساتھ اپنے قیدی کا فدیہ دیں گے اور انصار کے تمام قبیلے اپنی سابقہ حالت کے مطابق باہمدیت کی ادائیگی کریں گے اور ان کا ہر گروہ معروف طریقے پر اور اہل ایمان کے درمیان انصاف کے ساتھ اپنے قیدی کا فدیہ ادا کرے گا تین اور اہل ایمان اپنے درمیان کسی بے کس کو فدیہ یا دیت کے معاملے میں معروف طریقے کے مطابق عطا و نوازش سے محروم نہ رکھیں گے چار اور سارے راست باز مومنین اس شخص کے خلاف ہوں گے جو ان پر زیادتی کرے گا یا اہل ایمان کے درمیان ظلم اور گناہ اور زیادتی اور فساد کی راہ کا جویا ہوگا پانچ اور یہ کہ ان سب کے ہاتھ اس شخص کے خلاف ہوں گے خواہ وہ ان میں سے کسی کا لڑکا ہی کیوں نہ ہو چھ کوئی مومن کسی مومن کو کافر کے بدلے قتل کرے گا اور نہ ہی کسی مومن کے خلاف کسی کافر کی مدد کرے گا سات اور اللہ کا ذمہ یعنی عہد ایک ہوگا ایک معمولی آدمی کا دیا ہوا ذمہ بھی سارے مسلمانوں پر لاگو ہوگا آٹھ جو یہود ہمارے پیروکار ہو جائیں ان کی مدد کی جائے گی اور وہ دوسرے مسلمانوں کے مثل ہوں گے نہ ان پر ظلم کیا جائے گا اور نہ ان کے خلاف تعاون کیا جائے گا نو مسلمانوں کی صلح ایک ہوگی کوئی مسلمان کسی مسلمان کو چھوڑ کر قتال فی سبیل اللہ کے سلسلے میں مصالحت نہیں کرے گا بلکہ سب کے سب برابری اور عدل کی بنیاد پر کوئی عہد و پیمان کریں گے دس مسلمان اس خون میں ایک دوسرے کے مساوی ہوں گے جسے کوئی فی سبیل اللہ بہائے گا گیارہ کوئی مشرق قریش کی کسی جان یا مال کو پناہ نہیں دے سکتا اور نہ کسی مومن کے آگے اس کی حفاظت کے لیے رکاوٹ بن سکتا ہے بارہ جو شخص کسی مومن کو قتل کرے گا اور ثبوت موجود ہوگا اس سے قصاص لیا جائے گا سوائے اس صورت کے کہ مقتول کا ولی راضی ہو جائے تیرہ اور یہ کہ سارے مومنین اس کے خلاف ہوں گے ان کے لیے اس کے سوا کچھ حلال نہ ہوگا کہ اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں چوتھا کسی مومن کے لیے حلال نہ ہوگا کہ کسی ہنگامہ برپا کرنے والے یا بدعتی کی مدد کرے اور اسے پناہ دے اور جو اس کی مدد کرے گا یا اسے پناہ دے گا اس پر قیامت کے دن اللہ کی لانت اور اس کا غضب ہوگا اور اس کا فرض و نفل کچھ بھی قبول نہ کیا جائے گا اور پندرہ تمہارے درمیان جو بھی اختلاف رونما ہوگا اسے اللہ عز و جل اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹایا جائے گا معاشرے پر معنویت کا اثر اس حکمت بالغا اور اس دور اندیشی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نئے معاشرے کی بنیادیں استوار کیں لیکن معاشرے کا ظاہری رخ در حقیقت ان معنوی کمالات کا پرتو تھا جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت وہم نشینی کی بدولت یہ بزرگ ہستیاں پہراور ہو چکی تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعلیم و تربیت تزکیہ نفس اور مکارم اخلاق کی ترغیب میں مسلسل کوشاں رہتے تھے اور انہیں محبت و بھائی چارگی مجد و شرف اور عبادت و اطاعت کے آداب برابر سکھاتے اور بتاتے رہتے تھے ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کون سا اسلام بہتر ہے یعنی اسلام میں کون سا عمل بہتر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کھانا کھلاؤ اور شناسہ اور غیر شناسہ سبھی کو سلام کرو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھا تو اچھی طرح سمجھ گیا کہ یہ کسی جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہو سکتا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات جو ارشاد فرمائی وہ یہ تھی اے لوگو سلام پھیلاؤ کھانا کھلاؤ صلح رحمی کرو اور رات میں جب لوگ سو رہے ہوں نماز پڑھو جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے وہ شخص جنت میں داخل نہ ہوگا جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں اور تباہ کاریوں سے معمون و محفوظ نہ رہے اور فرماتے تھے مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں اور فرماتے تھے تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرے جو خود اپنے لیے پسند کرتا ہے اور فرماتے تھے سارے مومنین ایک آدمی کی طرح ہیں کہ اگر اس کی آنکھ میں تکلیف ہو تو سارے جسم کو تکلیف محسوس ہوتی ہے اور اگر سر میں تکلیف ہو تو سارے جسم کو تکلیف محسوس ہوتی ہے اور فرماتے مومن مومن کے لیے عمارت کی طرح ہے جس کا بعض بعض کو قوت پہنچاتا ہے اور فرماتے آپس میں بغض نہ رکھو بہم حسد نہ کرو ایک دوسرے سے پیٹھ نہ پھیرو اور اللہ کے بندے اور بھائی بھائی بن کر رہو کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ اپنے بھائی کو تین دن سے اوپر چھوڑے رہے اور فرماتے مسلمان مسلمان کا بھائی ہے نہ اس پر ظلم کرے اور نہ اسے دشمن کے حوالے کرے اور جو شخص اپنی بھائی کی حاجت یعنی برآری میں کوشاں ہوگا اللہ اس کی حاجت یعنی برآری میں ہوگا اور جو شخص کسی مسلمان سے کوئی غم اور دکھ دور کرے گا اللہ اس شخص سے روز قیامت کے دکھ ہونے سے کوئی دکھ دور کرے گا اور جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا اور فرماتے تم لوگ زمین والوں پر مہربانی کرو تم پر آسمان والا مہربانی کرے گا اور فرماتے وہ شخص مومن نہیں جو خود پیٹ بھر کھا لے اور اس کے بازو میں رہنے والا پڑوسی بھوکا رہے اور فرماتے مسلمان سے گالی گلوچ کرنا فسق ہے اور اس سے مار کاٹ کرنا کفر ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانے کو صدقہ قرار دیتے تھے اور اسے ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ شمار کرتے تھے نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقے اور خیرات کی ترغیب دیتے تھے اور اس کے ایسے ایسے فضائل بیان فرماتے تھے کہ اس کی طرف دل خود بخود کھنچتے چلے جائیں چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ صدقہ گناہوں کو ایسے ہی بجھا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جو مسلمان کسی ننگے مسلمان کو کپڑا پہنا دے اللہ اسے جنت کا سبز لباس پہنائے گا اور جو مسلمان کسی بھوکے مسلمان کو کھانا کھلا دے اللہ اسے جنت کے پھل کھلائے گا اور جو مسلمان کسی پیاسے مسلمان کو پانی پلا دے اللہ اسے جنت کی مہر لگی ہوئی شراب طہور پلائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے آگ سے بچو اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صدقہ کر کے اور اگر وہ بھی نہ پاؤ تو پاکیزہ بول ہی کے ذریعے اور اسی کے پہلو با پہلو دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم مانگنے سے پرہیز کی بھی بہت زیادہ تاکید فرماتے صبر و قناعت کی فضیلتیں سناتے اور سوال کرنے کو سائل کے چہرے کے لیے نوچ خراش اور زخم قرار دیتے البتہ اس سے اس شخص کو مستثنا قرار دیا جو حد درجہ مجبور ہو کر سوال کرے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے کہ کن عبادات کے کیا فضائل ہیں اور اللہ کے نزدیک ان کا کیا اجر و ثواب ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آسمان سے جو وحی آتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مسلمانوں کو بڑی پختگی کے ساتھ مربوط رکھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ وہی مسلمانوں کو پڑھا کر سناتے اور مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر سناتے تاکہ اس عمل سے ان کے اندر فہم و تدبر کے علاوہ دعوت کے حقوق اور پیغمبرانہ ذمہ داریوں کا شعور بھی بیدار ہو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی اخلاقیات بلند کیں ان کی خدا داد صلاحیتوں کو عروج بخشا اور انہیں بلند ترین اقدار و کردار کا مالک بنایا یہاں تک کہ وہ انسانی تاریخ میں انبیاء کے بعد فضل و کمال کی سب سے بلند چوٹی کا نمونہ بن گئے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو طریقہ اختیار کرنا ہو وہ گزرے ہوئے لوگوں کا طریقہ اختیار کرے کیونکہ زندہ کے بارے میں فتنے کا اندیشہ ہے وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے اس امت میں سب سے افضل سب سے نیک دل سب سے گہرے علم کے مالک اور سب سے زیادہ بے تکلف اللہ نے انہیں اپنے نبی کی رفاقت اور اپنے دین کی اقامت کے لیے منتخب کیا لہذا ان کا فضل پہچانو اور ان کے نقش قدم کی پیروی کرو اور جس قدر ممکن ہو ان کے اخلاق اور سیرت سے تمسک کرو کیونکہ وہ لوگ ہدایت کے سرات مستقیم پر تھے پھر ہمارے پیغمبر رہبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ایسی معنوی اور ظاہری خوبیوں کمالات خدا داد صلاحیتوں و فضائل مکارم اخلاق اور محاسن اعمال سے متصف تھے کہ دل خود بخود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب کھنچے جاتے تھے اور جانیں قربان ہوا چاہتی تھیں چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو ہی کوئی کلمہ صادر ہوتا صحابہ کرام اس کی بجا آوری کے لیے دوڑ پڑتے اور ہدایت و رہنمائی کی جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دیتے اسے سے جان بنانے کے لیے گویا ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی بازی لگ جاتی اس طرح کی کوششوں کی بدولت نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے اندر ایک ایسا معاشرہ تشکیل دینے میں کامیاب ہو گئے جو تاریخ کا سب سے زیادہ باکمال اور شرف سے بھرپور معاشرہ تھا اور اس معاشرے کے مسائل کا ایسا خوشگوار حل نکالا کہ انسانیت کے ایک طویل عرصے تک زمانے کی چکی میں پس کر اور اتھا تاریکیوں میں ہاتھ پاؤں مار کر تھک جانے کے بعد پہلی بار چین کا سانس لیا اس نئے معاشرے کے عناصر ایسی بلند و بالا تعلیمات کے ذریعے مکمل ہوئے جس نے پوری پامردی کے ساتھ زمانے کے ہر جھٹکے کا مقابلہ کر کے اس کا رخ پھیر دیا اور تاریخ کا دھارا بدل دیا یہود کے ساتھ معاہدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد جب مسلمانوں کے درمیان عقیدے سیاست اور نظام کی وحدت کے ذریعے ایک نئے اسلامی معاشرے کی بنیادیں استوار کر لیں تو غیر مسلموں کے ساتھ اپنے تعلقات منظم کرنے کی طرف توجہ فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود یہ تھا کہ ساری انسانیت امن و سلامتی کی سعادتوں اور برکتوں سے بہراور ہو اور اس کے ساتھ ہی مدینہ اور اس کے گرد و پیش کا علاقہ ایک وفاقی وحدت میں منظم ہو جائے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رواداری اور کشادلی کے ایسے قوانین مسنون فرمائے جن کا اس تعصب اور غلف پسندی سے بھری ہوئی دنیا میں کوئی تصور ہی نہ تھا جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں مدینہ کے سب سے قریب ترین پڑوسی یہود تھے یہ لوگ اگرچہ در پردہ مسلمانوں سے عداوت رکھتے تھے لیکن انہوں نے اب تک کسی محاذ آرائی اور جھگڑے کا اظہار نہیں کیا تھا اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ایک معاہدہ منعقد کیا جس میں انہیں دین و مذہب اور جان و مال کی مطلق آزادی دی گئی تھی اور جلا وطنی ضبطی جائیداد یا جھگڑے کی سیاست کا کوئی رخ اختیار نہیں کیا گیا تھا یہ معاہدہ اسی معاہدے کے زمن میں ہوا تھا جو خود مسلمانوں کے درمیان باہم طے پایا تھا اور جس کا ذکر قریب ہی گزر چکا ہے آگے اس معاہدے کی اہم دفعات پیش کی جا رہی ہیں واحدے کی دفعات ایک بنو اوف کے یہود مسلمانوں کے ساتھ مل کر ایک ہی امت ہوں گے یہود اپنے دین پر عمل کریں گے اور مسلمان اپنے دین پر خود ان کا بھی یہی حق ہوگا اور ان کے غلاموں اور متعلقین کا بھی اور بنو اوف کے علاوہ دوسرے یہود کے بھی یہی حقوق ہوں گے دو یہود اپنے اخراجات کے ذمہ دار ہوں گے اور مسلمان اپنے اخراجات کے تین اور جو طاقت اس معاہدے کے کسی فریق سے جنگ کرے گی سب اس کے خلاف آپس میں تعاون کریں گے چار اور اس معاہدے کے شرکا کے باہمی تعلقات خیر خواہی خیر اندیشی اور فائدہ رسانی کی بنیاد پر ہوں گے گناہ پر نہیں پانچ کوئی آدمی اپنے حلیف کی وجہ سے مجرم نہ ٹھہرے گا چھ مظلوم کی مدد کی جائے گی سات جب تک جنگ برپا رہے گی یہود بھی مسلمانوں کے ساتھ خرچ برداشت کریں گے آٹھ اس معاہدے کے سارے شرکا پر مدینہ میں ہنگامہ آرائی اور کشت و خون حرام ہوگا نو اس معاہدے کے فریقوں میں کوئی نئی بات یا جھگڑا پیدا ہو جائے جس میں فساد کا اندیشہ ہو تو اس کا فیصلہ اللہ عز و جل اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے دس قریش اور اس کے مددگاروں کو پناہ نہیں دی جائے گی گیارہ جو کوئی یسرب پر دھاوا بول دے اس سے لڑنے کے لیے سب باہم تعاون کریں گے اور ہر فریق اپنے اپنے اطراف کا دفاع کرے گا اور بارہ یہ معاہدہ کسی ظالم یا مجرم کے لیے آڑنا بنے گا اس معاہدے کے طے ہو جانے سے مدینہ اور اس کے اطراف ایک وفاقی حکومت بن گئے جس کا دارالحکومت مدینہ تھا اور جس کے سربراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور جس میں کلمہ نافذ اور غالب حکمرانی مسلمانوں کی تھی اور اس طرح مدینہ واقعتاً اسلام کا دارالحکومت بن گیا امن و سلامتی کے دائرے کو مزید وسعت دینے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آئندہ دوسرے قبائل سے بھی حالات کے مطابق اسی طرح کے معاہدے کیے جن میں سے بعض بعض کا ذکر آگے چل کر آئے گا مسلح کش ہجرت کے بعد مسلمانوں کے خلاف قریش کی فتنہ خیزیاں اور عبداللہ بن ابی سے نام و پیام پچھلے صفحات میں بتایا جا چکا ہے کہ کفار مکہ نے مسلمانوں پر کیسے کیسے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے تھے اور جب مسلمانوں نے ہجرت شروع کی تو ان کے خلاف کیسی کیسی کارروائیاں کی گئی تھیں جن کی بنا پر وہ مستحق ہو چکے تھے کہ ان کے اموال ضبط کر لیے جائیں اور ان پر بزن بول دیا جائے مگر اب بھی ان کی حماقت کا سلسلہ بند نہ ہوا اور وہ اپنی ستمرانیوں سے باز نہ آئے بلکہ یہ دیکھ کر ان کا جوش غضب اور بھڑک اٹھا کہ مسلمان ان کی گرفت سے چھوٹ نکلے ہیں اور انہیں مدینے میں ایک پرامن جائے قرار مل گئی ہے چنانچہ انہوں نے عبداللہ بن ابی کو جو ابھی تک کھلم کھلا مشرق تھا اس کی اس حیثیت کی بنا پر ایک دھمکی آویز خط لکھا کہ وہ انصار کا سردار ہے کیونکہ انصار اس کی سربراہی پر متفق ہو چکے تھے اور اگر اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری نہ ہوئی ہوتی تو اس کو اپنا بادشاہ بھی بنا لیے ہوتے مشرقین نے اپنے اس خط میں عبداللہ بن ابی اور اس کے مشرق رفقا کو مخاطب کرتے ہوئے دو ٹوک لفظوں میں لکھا آپ لوگوں نے ہمارے صاحب کو پناہ دے رکھی ہے اس لیے ہم اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ یا تو آپ لوگ اس سے لڑائی کیجئے یا اسے نکال دیجئے یا پھر ہم اپنی پوری جمعیت کے ساتھ آپ لوگوں پر یورش کر کے آپ کے سارے مردان جنگی کو قتل کر دیں گے اور آپ کی عورتوں کی حرمت پامال کر ڈالیں گے اس خط کے پہنچتے ہی عبداللہ بن ابی مکے کے اپنے ان مشرق بھائیوں کے حکم کی تعمیل کے لیے اٹھ پڑا اس لیے کہ وہ پہلے ہی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف رنج اور کی نالیے بیٹھا تھا کیونکہ اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے اس سے بادشاہ چھینی ہے چنانچہ جب یہ خط عبداللہ بن ابی اور اس کے بت پرست رفقا کو موصول ہوا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کے لیے جمع ہو گئے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا قریش کی دھمکی تم لوگوں پر بہت گہرا اثر کر گئی ہے تم خود اپنے آپ کو جتنا نقصان پہنچا دینا چاہتے ہو قریش اس سے زیادہ تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے تم اپنے بیٹوں اور بھائیوں سے خود ہی لڑنا چاہتے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر لوگ بکھر گئے اس وقت تو عبداللہ بن ابی جنگ کے ارادے سے باز آ گیا کیونکہ اس کے ساتھی ڈھیلے پڑ گئے تھے یا بات ان کی سمجھ میں آ گئی تھی لیکن حقیقت میں قریش کے ساتھ اس کے روابط تر پردہ قائم رہے کیونکہ مسلمان اور مشرقین کے درمیان شر و فساد کا کوئی موقع وہ ہاتھ سے جانے نہ دینا چاہتا تھا پھر اس نے اپنے ساتھ یہود کو بھی ساتھ رکھا تھا تاکہ اس معاملے میں ان سے بھی مدد حاصل کرے لیکن وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت تھی جو رہ رہ کر شر و فساد کی بھڑکنے والی آگ کو بجھا دیا کرتی تھی مسلمانوں پر مسجد حرام کا دروازہ بند کیے جانے کا اعلان اس کے بعد حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ عمرے کے لیے مکہ گئے اور امیہ بن خلف کے مہمان ہوئے انہوں نے امیہ سے کہا میرے لیے کوئی خلوت کا وقت دیکھو ذرا میں بیت اللہ کا طواف کر لوں امیہ دوپہر کے قریب انہیں لے کر نکلا تو ابو جہل سے ملاقات ہو گئی اس نے امیہ کو مخاطب کر کے کہا ابو صفوان تمہارے ساتھ یہ کون ہے امیہ نے کہا یہ سعد ہیں ابو جہل نے سعد کو مخاطب کر کے کہا اچھا میں دیکھ رہا ہوں کہ تم بڑے امن و اطمینان سے طواف کر رہے ہو حالانکہ تم لوگوں نے بے دینوں کو پناہ دے رکھی ہے اور یہ زام رکھتے ہو کہ ان کی نصرت و عانت بھی کرو گے سنو خدا کی قسم اگر تم ابو صفوان کے ساتھ نہ ہوتے تو اپنے گھر سلامت پلٹ کر نہ جا سکتے تھے اس پر حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے با آواز بلند کہا سن خدا کی قسم اگر تو نے مجھ کو اس سے روکا تو میں تجھے ایسی چیز سے روک دوں گا جو تجھ پر اس سے بھی زیادہ گنا ہوگی یعنی اہل مدینہ کے پاس سے گزرنے والا تیرا تجارتی راستہ مہاجرین کو قریش کی دھمکی پھر قریش نے مسلمانوں کو کہلا بھیجا تم مغرور نہ ہونا کہ مکہ سے صاف بچ کر نکال آئے ہم یسرب بھی پہنچ کر تمہارا ستیہ ناس کر دیتے ہیں اور یہ محض دھمکی نہ تھی بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے موقع طریقے پر قریش کی چالوں اور برے ارادوں کا علم ہو گیا تھا کہ آپ یا تو جاگ کر رات گزارتے تھے یا صحابہ کرام کے پہرے میں سوتے تھے چنانچہ صحیح بخاری و مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ مدینہ آنے کے بعد ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاگ رہے تھے کہ فرمایا کاش آج رات میرے صحابہ میں سے کوئی صالح آدمی میرے یہاں پہرا دیتا ابھی ہم اسی حالت میں تھے کہ ہمیں ہتھیار کی جھنکار سنائی پڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جواب آیا سعد بن ابی وقاس فرمایا کیسے آنا ہوا بولے میرے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق خطرے کا اندیشہ ہوا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پہرا دینے آ گیا اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا دی پھر سو گئے یہ بھی یاد رہے کہ پہرے کا یہ انتظام بعض راتوں کے ساتھ مخصوص نہ تھا بلکہ مسلسل اور دائمی تھا چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہی سے مروی ہے کہ رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پہرا دیا جاتا تھا یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی واللہ اللہ من الناسی یعنی اللہ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبے سے سر نکالا اور فرمایا لوگو واپس جاؤ اللہ عز و جل نے مجھے محفوظ کر دیا ہے پھر یہ خطرہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک محدود نہ تھا بلکہ سارے ہی مسلمانوں کو لاحق تھا چنانچہ حضرت ابی بن قعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقا مدینہ تشریف لائے اور انصار نے انہیں اپنے یہاں پناہ دی تو سارا عرب ان کے خلاف متحد ہو گیا چنانچہ یہ لوگ نہ ہتھیار کے بغیر رات گزارتے تھے اور نہ ہتھیار کے بغیر صبح کرتے تھے جنگ کی اجازت ان پرخطر حالات میں جو مدینہ میں مسلمانوں کے وجود کے لیے چیلنج بنے ہوئے تھے اور جن سے یعنی تھا کہ قریش کسی طرح ہوش کے ناخن لینے اور اپنے تمرد سے باز آنے کے لیے تیار نہیں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جنگ کی اجازت فرما دی لیکن اسے فرض قرار نہیں دیا اس موقع پر اللہ تعالیٰ کا جو ارشاد نازل ہوا وہ یہ تھا وان ظلیم و انسریم لقدیر یعنی جن لوگوں سے جنگ کی جا رہی ہے انہیں بھی جنگ کی اجازت دی گئی کیونکہ وہ مظلوم ہیں اور یقیناً اللہ ان کی مدد پر قادر ہے سورہ الحج آیت نمبر انتالیس پھر اس آیت کے زمن میں مزید چند آیتیں نازل ہوئیں جن میں بتایا گیا کہ یہ اجازت محض جنگ برائے جنگ کے طور پر نہیں ہے بلکہ اس سے مقصود باطل کے خاتمے اور اللہ کے شعائر کا قیام ہے چنانچہ آگے چل کر ارشاد ہوا الزین ام مکنہ الارض اورزی اقام السلاتا و امرو بالمعروف معروفی و عن المنکر یعنی جنہیں ہم اگر زمین میں اقتدار سونپ دیں تو وہ نماز قائم کریں گے زکوٰۃ ادا کریں گے اور بھلائی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے سورہ الحج آیت نمبر اکتالیس صحیح بات جسے قبول کرنے کے سوا چارہ کار نہیں یہی ہے کہ یہ اجازت ہجرت کے بعد مدینہ میں نازل ہوئی تھی مکے میں نازل نہیں ہوئی تھی البتہ وقت نزول کا قطعی تعین مشکل ہے جنگ کی اجازت تو نازل ہو گئی لیکن جن حالات میں نازل ہوئی وہ چونکہ محض قریش کی قوت اور تمرد کا نتیجہ تھے اس لیے حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ مسلمان اپنے تسلط کا دائرہ قریش کی اس تجارتی شاہراہ تک پھیلا دیں جو مکے سے شام تک آتی جاتی ہے اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلط کے اس پھیلاؤ کے لیے دو منصوبے اختیار کیے ایک جو قبائل اس شہرہ کے ارد گرد یا اس شہرہ سے مدینے تک کے درمیانی علاقے میں آباد تھے ان کے ساتھ حلف یعنی دوستی و تعاون اور جنگ نہ کرنے کا معاہدہ اور دو دوسرا منصوبہ اس شہرہ پر گشتی دستے بھیجنا پہلے منصوبے کے زمن میں یہ واقعہ قابل ذکر ہے کہ پچھلے صفحات میں یہود کے ساتھ کیے گئے جس معاہدے کی تفصیل گزر چکی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عسکری مہم شروع کرنے سے پہلے اسی طرح کی دوستی و تعاون اور عدم جنگ کا ایک معاہدہ قبیلہ چوہینہ کے ساتھ بھی کیا ان کی آبادی مدینہ سے تین مرحلے پر پینتالیس یا پچاس میل کے فاصلے پر واقع تھی اس کے علاوہ طلایہ گردی کے دوران بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد معاہدے کیے جن کا ذکر آئندہ آئے گا دوسرا منصوبہ سرایا اور غزوات سے تعلق رکھتا ہے جس کی تفصیلات اپنی اپنی جگہ آتی رہیں گی سرایا اور غزوات جنگ کی اجازت نازل ہونے کے بعد ان دونوں منصوبوں کے نفاذ کے لیے مسلمانوں کی عسکری مہمات کا سلسلہ عملاً شروع ہو گیا طلایا گردی کی شکل میں فوجی دستے گشت کرنے لگے اس کا مقصود وہی تھا جس کی طرف اشارہ کیا جا چکا ہے کہ مدینہ کے گرد و پیش کے راستوں پر عموماً اور مکے کے راستے پر خصوصاً نظر رکھی جائے اور اس کے احوال کا پتہ لگایا جاتا رہے اور ساتھ ہی ان راستوں پر واقع قبائل سے معاہدے کیے جائیں اور یسرب کے مشرقین و یہود اور آس پاس کے بدوؤں کو یہ احساس دلایا جائے کہ مسلمان طاقتور ہیں اور اب انہیں اپنی پرانی کمزوری سے نجات مل چکی ہے نیز قریش کو ان کے بے جاتیش اور تحور کے خطرناک نتیجے سے ڈرایا جائے تاکہ جس حماقت کی دلدل میں وہ اب تک تھنستے چلے جا رہے ہیں اس سے نکل کر ہوش کے ناخن لیں اور اپنے اقتصاد اور اسباب معیشت کو خطرے میں دیکھ کر صلح کی طرف مائل ہو جائیں اور مسلمانوں کے گھروں میں گھس کر ان کے خاتمے کے جو عزائم رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں جو رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں اور مکے کے کمزور مسلمانوں پر جو ظلم و ستم ٹھا رہی ہیں ان سب سے باز آ جائیں اور مسلمان جزیرت العرب نے اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے آزاد ہو جائیں ان سرایہ اور غزوات کے مختصر احوال ذیل میں درج ہیں سریہ سیف البحر رمضان ایک ہجری بمطابق مارچ چھ سو تیئس عیسویں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کو اس سریعے کا امیر بنایا اور تیس مہاجرین کو ان کے زیر کمان شام سے آنے والے ایک قریشی قافلے کا پتہ لگانے کے لیے روانہ فرمایا اس قافلے میں تین سو آدمی تھے جن میں ابو جہل بھی تھا مسلمان ایس کے اطراف میں جو بحر احمر کے اطراف میں ینبو اور مروح کے درمیان ایک مقام ہے ساحل سمندر کے پاس پہنچے تو قافلے کا سامنا ہو گیا اور فریقین جنگ کے لیے صف آ رہا ہو گئے لیکن قبیلہ جوہینا کے سردار مجدی بن عمر نے جو فریقین کا حلیف تھا دوڑ دھوپ کر کے جنگ نہ ہونے دی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا یہ جھنڈا پہلا جھنڈا تھا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے باندھا تھا اس کا رنگ سفید تھا اور اس کے علم بردار حضرت ابو مرسد کناز بن حسین غنوی رضی اللہ عنہ تھے سریعہ رابغ شوال ایک ہجری اپریل چھ سو تیئیس عیسویں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ بن حارث بن المطلب کو مہاجرین کے ساٹھ سواروں کا رسالہ دے کر روانہ فرمایا رابق کی وادی میں ابو سفیان سے سامنا ہوا اس کے ساتھ دو سو آدمی تھے فریقین نے ایک دوسرے پر تیر چلائے لیکن اس سے آگے کوئی جنگ نہ ہوئی اس سریعے میں مکی لشکر کے دو آدمی مسلمانوں سے آ ملے ایک حضرت مقداد بن عمر البحرانی اور دوسرے عطبہ بن غزوان المازنی رضی اللہ عنہما یہ دونوں مسلمان تھے اور کفار کے ساتھ نکلے ہی اس مقصد سے تھے کہ اس طرح مسلمانوں سے جا ملیں گے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کا علم سفید تھا اور علم بردار حضرت مسیطاہ رضی اللہ عنہ بن اساسہ بن مطلب بن عبد مناف تھے سریہ زی قدہ ایک ہجری مئی چھ سو تیئیس عیسویں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سریا کا امیر حضرت سعد بن ابی وقاص عنہ کو مقرر فرمایا اور انہیں بیس آدمیوں کی کمان دے کر قریش کے ایک قافلے کا پتہ لگانے کے لیے روانہ فرمایا اور یہ تاکید فرما دی کہ خرار سے آگے نہ بڑھیں یہ لوگ پیدل روانہ ہوئے رات کو سفر کرتے اور دن میں چھپے رہتے تھے پانچویں روز صبح خرار پہنچے تو معلوم ہوا کہ قافلہ ایک دن پہلے جا چکا ہے اس سریعے کا علم سفید تھا اور علم بردار حضرت مقداد بن عمر رضی اللہ ہو تھے غزوہ ابوا یا ودان سفر چھ ہجری اگست چھ سو تئیس عیسویں یہ مدینہ کے درمیان ایک مقام کا نام ہے یہ رابق سے مدینہ جاتے ہوئے انتیس میل کے فاصلے پر پڑتا ہے ابوا ودان کے قریب ہی ایک دوسرے مقام کا نام ہے اس مہم میں ستر مہاجرین کے ہمراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنف سے نفیس تشریف لے گئے تھے اور مدینہ میں حضرت سعد رضی اللہ عنہ بن عبادہ کو اپنا قائم مقام مقرر فرما دیا تھا مہم کا مقصد قریش کے ایک قافلے کی راہ روکنا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وطان تک پہنچے لیکن کوئی معاملہ پیش نہ آیا اسی غزوے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو زمرہ کے سردار وقت عمر بن مخشی الزمری سے حلیفانہ معاہدہ کیا معاہدے کی عبارت یہ تھی یہ بنو زمرہ کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریر ہے یہ لوگ اپنے جان اور مال کے بارے میں معمون رہیں گے اور جو ان پر یورش کرے گا اس کے خلاف ان کی مدد کی جائے گی الہ یہ کہ یہ خود اللہ کے دین کے خلاف جنگ کریں یہ معاہدہ اس وقت تک کے لیے ہے جب تک سمندر ان کو تر کرے یعنی ہمیشہ کے لیے ہے اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مدد کے لیے انہیں آواز دیں گے تو انہیں آنا ہوگا یہ پہلی فوجی مہم تھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود تشریف لے گئے تھے اور پندرہ دن مدینہ سے باہر گزار کر واپس آئے اس مہم کے پرچم کا رنگ سفید تھا اور حضرت حمزہ رضی اللہ علم بردار تھے غزوہ بوات ربیع الاول دو ہجری ستمبر چھ سو تئیس عیسویں اس مہم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو سو صحابہ کو ہمراہ لے کر روانہ ہوئے مقصود قریش کا ایک قافلہ تھا جس میں امیہ بن خلف سمیت قریش کے ایک سو آدمی اور اٹھائی ہزار اونٹ تھے آپ رضوا کے اطراف میں مقام بواد تک تشریف لے گئے لیکن کوئی معاملہ پیش نہ آیا اس غزوے کے دوران حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو مدینے کا امیر بنایا گیا تھا پرچم سفید تھا اور علم بردار حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ تھے غزوہ صفوان ربیع الاول 6 ہجری ستمبر چھ سو تئیس عیسویں اس غزوے کی وجہ یہ تھی کہ قرض بن جابر فہری نے مشرقین کی ایک مختصر سی فوج کے ساتھ مدینہ کی چراگاہ پر چھاپا مارا اور کچھ مویشی لوٹ لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ستر صحابہ کے ہمراہ اس کا تعاقب کیا اور بدر کے اطراف میں واقع وادی صفوان تک تشریف لے گئے لیکن قرض اور اس کے ساتھیوں کو نہ پا سکے اور کسی ٹکراؤ کے بغیر واپس آ گئے اس غزوے کو بعض لوگ غزوہ بدر اولا بھی کہتے ہیں اس غزوے کے دوران مدینہ کی عمارت سید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو سونپی گئی تھی علم سفید تھا اور علم بردار حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے غزوہ ضلع و شہرہ الاولا و جمادی الاخرہ دو ہجری نومبر اور دسمبر چھ سو تیئیس عیسویں اس مہم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ڈیڑھ یا دو سو مہاجرین تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو روانگی پر مجبور نہیں کیا تھا سواری کے لیے صرف تیس اونٹ تھے اس لیے لوگ باری باری سوار ہوتے تھے مقصود قریش کا ایک قافلہ تھا جو ملک شام جا رہا تھا اور معلوم ہوا تھا کہ یہ مکے سے چل چکا ہے اس قافلے میں قریش کا خاصا مال تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طلب میں ذول عشیرہ تک پہنچے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچنے سے کئی دن پہلے ہی قافلہ جا چکا تھا یہ وہی قافلہ ہے جسے شام سے واپسی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گرفتار کرنا چاہا تو یہ قافلہ تو بچ نکلا لیکن جنگ بدر پیش آ گئی اس مہم پر ابن اسحاق کے بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جماعتی الاولا کے اواخر میں روانہ ہوئے اور جماعتی الاخرہ میں واپس آئے غالباً یہی وجہ ہے کہ اس غزوے کے مہینے کی تعین میں اہل سیر کا اختلاف ہے اس غزوے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو مدلج اور ان کے حلیف بنو زمرہ سے عدم جنگ کا معاہدہ کیا ایام سفر میں مدینہ کی سربراہی کا کام حضرت ابو سلمہ بن عبدالعصد مخزومی رضی اللہ عنہ نے انجام دیا استفا بھی پرچم سفید تھا اور علم برداری حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ فرما رہے تھے سریعہ نخلا رجب تو ہجری جنوری چھ سو چوبیس عیسویں اس مہم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن حجس رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں بارہ مہاجرین کا ایک دستہ روانہ فرمایا ہر دو آدمیوں کے لیے ایک اونٹ تھا جس پر باری باری دونوں سوار ہوتے تھے دستے کے امیر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تحریر لکھ کر دی تھی اور ہدایت فرمائی تھی کہ دو دن سفر کر لینے کے بعد ہی اسے دیکھیں گے چنانچہ دو دن کے بعد حضرت عبداللہ نے تحریر دیکھی تو اس میں یہ درج تھا جب تم میری یہ تحریر دیکھو تو آگے بڑھتے جاؤ یہاں تک کہ مکہ اور طائف کے درمیان نخلا میں اترو اور وہاں قریش کے ایک قافلے کی گھات میں لگ جاؤ اور ہمارے لیے اس کی خبروں کا پتہ لگاؤ انہوں نے سم اوتاط کہا اور اپنے رفقا کو اس کی اطلاع دیتے ہوئے فرمایا کہ میں کسی پر جبر نہیں کرتا جسے شہادت محبوب ہو وہ اٹھ کھڑا ہو اور جسے موت ناگوار ہو وہ واپس چلا جائے باقی رہا میں تو میں بہرحال آگے جاؤں گا اس پر سارے ہی رفقا اٹھ کھڑے ہوئے اور منزل مقصود کے لیے چل پڑے البتہ راستے میں سعد بن ابی وقاس اور عطبہ بن غزوان رضی اللہ عنہما کا اونٹ غائب ہو گیا جس پر یہ دونوں بزرگ پاری پاری سفر کر رہے تھے اس لیے یہ دونوں پیچھے رہ گئے حضرت عبداللہ بن حجش رضی اللہ عنہ نے طویل مسافت طے کر کے نخلا میں نزول فرمایا وہاں سے قریش کا ایک قافلہ گزرا جو کشمش چمڑے اور سامان تجارت لیے ہوئے تھا قافلے میں عبداللہ بن مغیرہ کے دو بیٹے عثمان اور نوفل اور عمر بن حضرمی اور حکیم بن کیسان مولا مغیرہ تھے مسلمانوں نے باہم مشورہ کیا کہ آخر کیا کریں آج حرام مہینے رجب کا آخری دن ہے اگر ہم لڑائی کرتے ہیں تو اس حرام مہینے کی بے حرمتی ہوتی ہے اور رات بھر رک جاتے ہیں تو یہ لوگ حدود حرم میں داخل ہو جائیں گے اس کے بعد سب کی یہی رائے ہوئی کہ حملہ کر دینا چاہیے چنانچہ ایک شخص نے عمر بن حضرمی کو تیر مارا اور اس کا کام تمام کر دیا باقی لوگوں نے عثمان اور حکیم کو گرفتار کر لیا البتہ نوفل بھاگ نکلا اس کے بعد یہ لوگ دونوں قیدیوں اور سامان قافلے کو لیے ہوئے مدینہ پہنچے انہوں نے مال غنیمت سے خمس بھی نکال لیا تھا اور یہ اسلامی تاریخ کا پہلا خمس پہلا مقتول اور پہلے قیدی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس حرکت پر باز پرس کی اور فرمایا کہ میں نے تمہیں حرام مہینے میں جنگ کرنے کا حکم نہیں دیا تھا اور سامان قافلہ اور قیدیوں کے سلسلے میں کسی بھی طرح کے تصرف سے ہاتھ روک لیا ادھر اس حادثے سے مشرقین کو اس پروپاگینڈے کا موقع مل گیا کہ مسلمانوں نے اللہ کے حرام کیے ہوئے مہینے کو حلال کر لیا چنانچہ بڑی چہمہ گوئیاں ہوئیں یہاں تک اللہ تعالیٰ نے وہی کے ذریعے اس پروپیگنڈا کی قلی کھولی اور بتلایا کہ مشرقین جو کچھ کر رہے ہیں وہ مسلمانوں کی حرکت سے بردر زیادہ بڑا جرم ہے ارشاد ہوا یس عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قطع فیہ کبیر عن سبیل اللہ وکفر به والمسجد الحرام و اخراج منه اكبر عند اللہ والفتنه اكبر تو من القتل یعنی لوگ تم سے حرام مہینے میں قتال کے متعلق دریافت کرتے ہیں کہہ دو اس میں جنگ کرنا بڑا گناہ ہے اور اللہ کی راہ سے روکنا اور اللہ کے ساتھ کفر کرنا مسجد حرام سے روکنا اور اس کے باشندوں کو وہاں سے نکالنا یہ سب اللہ کے نزدیک اور زیادہ بڑا جرم ہے اور فتنہ قتل سے بڑھ کر ہے سورہ البقرہ آیت نمبر دو سو سترہ اس وحی نے سراحت کر دی کہ لڑنے والے مسلمانوں کی سیرت کے بارے میں مشرقین نے جو شور برپا کر رکھا ہے اس کی کوئی گنجائش نہیں کیونکہ قریش اسلام کے خلاف لڑائی میں اور مسلمانوں پر ظلم و ستمرانی میں ساری ہی حرمتیں پامال کر چکے ہیں کیا جب ہجرت کرنے والے مسلمانوں کا مال چھینا گیا اور پیغمبر کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا گیا تو یہ واقعہ شہر حرام مکہ سے باہر کہیں اور کا تھا پھر کیا وجہ ہے کہ اب ان حرمات کا تقدس اچانک پلٹ آیا اور ان کا چاک کرنا باعث ننگوار ہو گیا یقیناً مشرقین نے پروپیگنڈے کا جو طوفان برپا کر رکھا ہے وہ کھلی ہوئی بے حیائی اور سریح بے شرمی پر مبنی ہے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں قیدیوں کو آزاد کر دیا اور مقتول کے اولیاء کو اس کا خون بہا ادا کیا یہ ہیں جنگ بدر سے پہلے کے سریے اور غزوے ان میں سے کسی میں بھی لوٹ مار اور قتل و غارت کری کی نوبت نہیں آئی جب تک کہ مشرقین نے قرض بن جابر فہری کی قیادت میں ایسا نہیں کیا اس لیے اس کی ابتدا بھی مشرقین ہی کی جانب سے ہوئی جبکہ اس سے پہلے بھی وہ طرح طرح کی ستمرانیوں کا ارتکاب کر چکے تھے ادھر سر یا عبداللہ رضی اللہ ہو بن حجش کے واقعات کے بعد مشرقین کا خوف حقیقت بن گیا اور ان کے سامنے ایک واقعی خطرہ مجسم ہو کر آ گیا انہیں جس پھندے میں پھنسنے کا اندیشہ تھا اس میں اب وہ واقعی پھنس چکے تھے انہیں معلوم ہو گیا کہ مدینہ کی قیادت انتہائی بیدار مغز ہے اور ان کی ایک ایک تجارتی نقل و حرکت پر نظر رکھتی ہے مسلمان چاہیں تو تین سو میل کا راستہ طے کر کے ان کے علاقے کے اندر انہیں مار کاٹ سکتے ہیں قید کر سکتے ہیں مال لوٹ سکتے ہیں اور ان سب کے بعد صحیح سالم واپس بھی جا سکتے ہیں مشرقین کی سمجھ میں آ گیا کہ ان کی شامی تجارت اب مستقل خطرے کی زد میں ہے لیکن ان سب کے باوجود وہ اپنی حماقت سے باز آنے اور جو ہے نا اور بنو زمرہ کی طرح صلح و صفائی کی راہ اختیار کرنے کے بجائے اپنے جذبہ غیظ و غضب اور جوش بغض و عطاوت میں کچھ اور آگے بڑھ گئے اور ان کے سنادید و اکابر نے اپنی اس تھمکی کو عملی جامہ پہنانے کا فیصلہ کر لیا کہ مسلمانوں کے گھروں میں گھس کر ان کا صفایا کر دیا جائے گا چنانچہ یہی تیش تھا جو انہیں میدان بدر تک لے آیا باقی رہے مسلمان تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ بن چاہش رضی اللہ عنہ کے سریا کے بعد شعبان دو ہجری میں ان پر جنگ فرض قرار دے دی اور اس سلسلے میں کئی واضح آیات نازل فرمائیں ارشاد ہوا وقاتلوا فی صبی اللہ یو قاتلو ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتین وقتلوہم خیسو ثقیف تموہ من خیسو اخراجو کم اشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين یعنی اللہ کی راہ میں ان سے جنگ کرو جو تم سے جنگ کرتے ہیں اور حد سے آگے نہ بڑھو یقیناً اللہ حد سے آگے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا اور انہیں جہاں پاؤ قتل کرو اور جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے وہاں سے تم بھی انہیں نکال دو اور فتنہ قتل سے زیادہ سخت ہے اور ان سے مسجد احرام کے پاس قتال نہ کرو یہاں تک کہ وہ تم سے مسجد حرام میں قتال کریں پس اگر وہ وہاں قتال کریں تو تم وہاں بھی انہیں قتل کرو کافروں کی جزا ایسی ہی ہے پس اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ غفور الرحیم ہے اور ان سے لڑائی کرو یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے پس اگر وہ باز آ جائیں تو کوئی تعدی نہیں ہے مگر ظالموں ہی پر سورہ البقرہ آیات ایک سو نوے تا ایک سو ترانوے اس کے جلد ہی بعد دوسری نو کی آیات نازل ہوئیں جن میں جنگ کا طریقہ بتایا گیا ہے اور اس کی ترغیب دی گئی ہے اور بعض احکامات بھی بیان کیے گئے ہیں چنانچہ ارشاد ہے فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أسخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لا تنصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم يعني بس جب تم لوگ کفر کرنے والوں سے ٹکراؤ تو گردنیں مارو یہاں تک کہ جب انہیں اچھی طرح کچل لو تو جکڑ کر باندھو اس کے بعد یا تو احسان کرو یا فدیہ لو یہاں تک کہ لڑائی اپنے ہتھیار رکھتے یہ ہے تمہارا کام اور اگر اللہ چاہتا تو خود ہی ان سے انتقام لے لیتا لیکن وہ چاہتا ہے کہ تم میں سے بعض کو بعض کے ذریعے آزمائے اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں اللہ ان کے اعمال کو ہرگز رائے نہ کرے گا اللہ ان کی رہنمائی کرے گا اور ان کا حال درست کرے گا اور ان کو جنت میں داخل کرے گا جس سے ان کو واقف کرا چکا ہے اے اہل ایمان اگر تم نے اللہ کی مدد کی تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم ثابت رکھے گا سورہ محمد آیات نمبر چار تا سات اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مذمت فرمائی جن کے دل جنگ کا حکم سن کر کانپنے اور دھڑکنے لگے تھے فرمایا فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ محکمتوں و ذوق رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي ری طلزین يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ نظر المغشی من یعنی تو جب کوئی محکم صورت نازل کی جاتی ہے اور اس میں قتال کا ذکر ہوتا ہے تو تم دیکھتے ہو کہ جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے وہ تمہاری طرف اس طرح دیکھتے ہیں جیسے وہ شخص دیکھتا ہے جس پر موت کی غشی تاری ہو رہی ہو سورہ محمد آیت نمبر بیس حقیقت یہ ہے کہ جنگ کی فرضیت و ترغیب اور اس کی تیاری کا حکم حالات کے تقاضے کے عین مطابق تھا حتیٰ کہ اگر حالات پر گہری نظر رکھنے والا کوئی کمانڈر ہوتا تو وہ بھی اپنی فوج کو ہر طرح کے ہنگامی حالات کا فوری مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہنے کا حکم دیتا لہٰذا وہ پروردگار برتر کیوں نہ ایسا حکم دیتا جو ہر کھلی اور ڈھکی بات سے واقف ہے حقیقت یہ ہے کہ حالات حق و باطل کے درمیان ایک خون ریز اور فیصلہ کن معارکے کا تقاضا کر رہے تھے خصوصاً سریا عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ کے بعد جو کہ مشرقین کی غیرت و حمیت پر ایک سنگین ضرب تھی اور جس نے انہیں کباب سیخ بنا رکھا تھا احکام جنگ کی آیات کے سیاق و سباق سے اندازہ ہوتا تھا کہ خون ریز معارکے کا وقت قریب ہی ہے اور اس میں آخری فتح و نصرت مسلمانوں ہی کو نصیب ہوگی آپ اس بات پر نظر ڈالیے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ جہاں سے مشرقین نے تمہیں نکالا ہے اب تم بھی وہاں سے انہیں نکال دو پھر کس طرح اس نے قیدیوں کو باندھنے اور مخالفین کو کچل کر سلسلہ جنگ کو خاتمے تک پہنچانے کی ہدایت دی ہے جو ایک غالب اور فاتح فوج سے تعلق رکھتی ہے یہ اشارہ تھا کہ آخری غلبہ مسلمانوں ہی کو نصیب ہوگا لیکن یہ بات پردوں اور اشاروں میں بتائی گئی تاکہ جو شخص جہاد فی سبیل اللہ کے لیے جتنی گرم جوشی رکھتا ہے اس کا عملی مظاہرہ بھی کر سکے پھر انہی دنوں شابان دو ہجری فروری چھ سو چوبیس عیسویں میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ قبلہ بیت المقدس کے بجائے خانہ کعبہ کو بنایا جائے اور نماز میں اسی طرف رخ پھیرا جائے اس کا فائدہ یہ ہوا کہ کمزور اور منافق یہود جو مسلمانوں کی صف میں محض اضطراب و انتشار پھیلانے کے لیے داخل ہو گئے تھے کھل کر سامنے آ گئے اور مسلمانوں سے علیحدہ ہو کر اپنی اصل حالت پر واپس چلے گئے اور اس طرح مسلمانوں کی صفیں بہت سے غداروں اور خیانت کوشوں سے پاک ہو گئیں تحویل قبلہ میں اس طرف بھی ایک لطیف اشارہ تھا کہ اب ایک نیا طور شروع ہو رہا ہے جو اس قبلے پر مسلمانوں کے قبضے سے پہلے ختم نہ ہوگا کیونکہ یہ بڑی عجیب بات ہوگی کہ کسی قوم کا قبلہ اس کے دشمنوں کے قبضے میں ہو اور اگر ہے تو پھر ضروری ہے کہ کسی نہ کسی دن اسے آزاد کرایا جائے ان احکام اور اشاروں کے بعد مسلمانوں کی نشات میں مزید اضافہ ہو گیا اور ان کے جہاد فی سبیل اللہ کے جذبات اور دشمن سے فیصلہ کن ٹکر لینے کی آرزو کچھ اور بڑھ گئی